بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار پھر آپ کے سامنے فخر لودی ہمارا سبجیکٹ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ اور lecture number 21 one lecture number 21 one پہ گفتگو کرنے سے پہلے ایک نظر ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی تاکہ ہم اپنے بات کو آج اس سے آگے بڑھا سکیں لیکچر نمبر ٹوینٹی میں ہم نے انٹریکشن ڈائیگرامس کے حوالے سے بات کرنی شروع کی تھی انٹریکشن ڈائیگرامس کیا ہوتی ہیں ایک بار پھر سے ذرا یاد کرنے کی کوشش کیجیے انٹریکشن ڈائیگرام آبجیکٹ ماڈل کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں کس طریقے سے کمپلیمنٹ کرتی ہیں کہ آبجیکٹ ماڈل میں آپ کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ایک اسٹیٹک انفارمیشن ہوتی ہے آپ صرف یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کے سسٹم میں کون کون سے کلاسز ہیں اور ان کلاسز کے آبجیکٹس ان کلاسز کے انسٹنسز وہ آپس میں کس طریقے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں اس میں آپ ایسوسیشنس دکھائیں گے ان کی ایگریگیشنس کمپوزیشنس دکھائیں گے اور کلاسز کی آپس میں ایک حیرارکی کی اگر کوئی صورت ہو تو وہ بھی آپ اس میں ظاہر کریں گے لیکن اس میں یہ ایک سمپل اسٹیٹک انفارمیشن ہوگی کسی طرح کی کوئی ڈائنامک انفارمیشن نہیں ہوگی جب ہم اسٹیٹک انفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ چیز ہے سمجھنے کی کہ آپ نے ایک ڈائیگرام تو شو کر دی لیکن اس میں لائف نہیں ہے اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے ایک ایک سمپل سی it's just like a still as compare to a movie تو جب تک لائف نہ ہو ہم اس وقت تک یہ چیز طے نہیں کر سکتے اس وقت تک ہمیں یہ چیز پتہ نہیں لگے گی کہ کس طریقے سے آپ کے مختلف جو یوز کیسز جو ہیں جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے پہلے یا اور جو آپ نے جو فنکشنلٹی کسی بھی طریقے سے آپ نے لکھی گئی ہے تو اس فنکشنلٹی کو آپ اس سسٹم میں کس طریقے سے اچیو کریں گے کس طریقے سے فلفل کریں گے یہ جو فنکشنلٹی جو ہے یہ فنکشنلٹی یہ ایک لائیو ایکٹیویٹی ہے کہ ایک یوز کیس چلا اس کا پورا سنیریو کس سٹیپ سے اس نے گزرنا ہے کس کس طریقے سے اس نے آگے بڑھنا ہے کیا کچھ اس میں ایکشنز ہوں گے تو یہ ایک پوری لائیو ایکٹیویٹی جو ہے اس چیز کو ہم نے ماڈل کرنا ہے اور اس لائیو ایکٹیویٹی کو ماڈل کرنے کے لیے ہم جو چیز جو میتھڈ یوز کرتے ہیں انہیں انٹریکشن ڈائیگرام کہتے ہیں تو انٹریکشن ڈائیگرامس کیا ہیں انٹریکشن ڈائیگرامس جو ہیں وہ مختلف آبجیکٹس کے درمیان میں انٹریکشن اور ان کی کولیبریشن اور ان کے مختلف سیکوینسز کو ظاہر کرتی ہیں یہ انٹریکشن ڈائیگرامز جو ہیں یہ یو ایم ایل نوٹیشن میں دو مختلف طریقوں سے ظاہر کی جاتی ہیں وہ دو مختلف طریقے کون سے ہیں جو اس کے بیسکلی دو اس کے ڈفرینٹ بیسز ہیں ان طریقوں کے ایک جو ہے وہ اس میں ٹائم سیکوینس کو ظاہر کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سسٹم میں اس کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایکٹیویٹی ظاہر کی جاتی ہے تو جو ٹائم سیکوینس سے جب ہم جب ہم انٹریکشن کو ظاہر کرتے ہیں تو وہ جو ڈائیگرام کہلاتی ہے اس ڈائیگرام کو کہتے ہیں سیکوینس ڈائیگرام سیکوینس ڈائیگرام کیا ہے اس میں آبجیکٹس ہیں اور ان کی ٹائم وائز ایکٹیویٹی کا سیکوینس دیا جاتا ہے دوسری جو type of interaction diagram U M L notation میں استعمال کی جاتی ہے اس کو کولیبریشن ڈائیگرام کہتے ہیں کولیبریشن ڈائیگرام جو ہے اس پہ ہم آج انشاءاللہ اللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن یہ ایک سسٹم کی آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اس کی کولیبریشن ڈسکرائب کی جاتی ہے اور ڈیفائن کی جاتی ہے ایکچولی سیکوینس ڈائیگرامس اور collaboration diagrams they are semantically they are equivalent لیکن کچھ کام ایک میں کرنے آسان ہوتے ہیں کچھ کام کچھ طرح کی ایکٹیویٹی دوسرے میں کرنی آسان ہوتی ہے اس طریقے سے یہ ایک دوسرے کو سارٹ آف سپورٹ کرتی ہیں یہ ایکٹیویٹیز تو اس وجہ سے یہ ہم ان دونوں کو جہاں پر ہمیں ضرورت ہو اس میں ہم استعمال کریں گے لیکن کولیبریشن کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ شاء جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی ہے بات کریں گے سیکوینس ڈائگرام میں پچھلی بار جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو جو چیز امپورٹنٹ ہے یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ اس میں دو چیزوں پہ فوکس ہے ایک ہے آبجیکٹس اور دوسرے ہیں میسیجز یہ ڈائیگرام جو ہے اس کو ہم کس طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک ایکس ایکسس پہ آپ کے آبجیکٹس آ رہے ہیں اور وائی ایکسس پہ اوپر سے نیچے آپ کا ٹائم چل رہا ہے اور سیکوینسز یہ کیسے ہیں کہ ایک آبجیکٹ جو ہے وہ دوسرے آبجیکٹ کو میسج بھیجتا ہے ہر آبجیکٹ کو جب آپ ڈرا کرتے ہیں باکس اور اس کے نیچے ڈاٹڈ لائن وہ باکس اور ڈاٹڈ لائن کیا چیز ہے باکس آبجیکٹ اور اس کی کلاس کو ظاہر کر رہا ہے ڈاٹڈ لائن اس کی لائف اسپین کو ظاہر کر رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آبجیکٹ اس ایکٹیویٹی کے کانٹیکسٹ میں یہ کب سے کیا اس سے پہلے سے آبجیکٹ پریزنٹ ہے کہ نہیں ہے کیا یہ آبجیکٹ اس ایکٹیویٹی کے دوران میں کریٹ ہوا کیا یہ آبجیکٹ اس سیکوینس کے بعد بھی سسٹم میں موجود رہے گا یہ ساری چیزیں اس جو لائف لائن جو ہے اس کی اس سے ظاہر کی جائے گی دو لائف لائنس جو ہیں جو مختلف آبجیکٹس کے درمیان میں ہیں ان کے درمیان میں جب آپ ایک ایرو آپ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آبجیکٹ نے دوسرے آبجیکٹ کو میسج بھیجا اب یہ جو ایروز جو ہیں یہ جو میسیجز جو ہیں یہ مختلف طرح کے میسیجز ہیں یہ ہم نے پچھلی بار ذکر کیا تھا یہ چار ڈفرینٹ اس کی قسمیں ہیں میسیجز کی اور اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کون کون سی چار قسمیں ہیں ہم نے کہا تھا سنکرونس میسیجز ہیں اے سنکرونس میسیجز ہیں کریٹ کے میسیجز ہیں اور ڈسٹرائے کے میسیجز ہیں سنکرونس میسیجز جو ہیں وہ آپ ایک سمپل ایرو کے ذریعے آپ انہیں ظاہر کرتے ہیں ایک جو ایسا ایرو جس کے جو ایک نارمل ریگولر ٹائپ کا ایرو ہو تو اگر وہ اس طرح کی لائن ہوگی تو وہ سنکرونس میسج کو ظاہر کرے گی اگر ایسا ایرو ہوگا جس کے صرف اوپر والی سائڈ ایرو کی آپ کو نظر آئے گی دوسرا اس کی جو ایرو کا جو اس طریقے سے وہ بنا ہوا ہے اس کی صرف ایک آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اے سنکرونس میسج ہے اے سنکرونس میسج پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کریٹ اور ڈسٹرائے کے میسیجز جب وہ میسج کے ساتھ آپ اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کریٹ اور میسج کے ساتھ ساتھ آپ لکھ دیتے ہیں ڈسٹرائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میسج کریٹ اور ڈسٹرائے کے ہیں یہ کریٹ اور ڈسٹرائے کے میسیجز آج ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے لیکن how are they different from the regular messages it's very simple کیونکہ کریٹ اور ڈسٹرائے آپ ایکسپلسٹلی آپ کنسٹرکٹر کال نہیں کرتے تو اس وجہ سے آپ وہاں پر میتھڈ کا نام نہیں لکھ سکتے یو سمپلی رائٹ کریٹ اور ڈسٹرائے کے کیس میں آپ کیونکہ ایکسپلسٹلی ڈسٹرکٹر کو کال نہیں کرتے وہ آبجیکٹ خود بخود اس کو یعنی کہ اس کو مینج کرتا ہے اس کی لائف کو جب وہ آؤٹ آف اسکوپ ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ آئی I مین mean اس وقت شاید مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں لیکن ایکسپلسٹلی کیونکہ اس فنکشن کو یا اس میتھڈ کو کال نہیں کیا جاتا اس وجہ سے سمپلی یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ڈسٹروائے یہاں پر یہ میسج بھیجا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اس کو ڈسٹروائے کر دو پچھلی بار جہاں پر ہم نے اپنی گفتگو چھوڑی تھی ہم انہی میسیجز کو دیکھ رہے تھے اور میسیجز کو دیکھتے وقت ہم نے سنکرونس میسیجز کے حوالے سے اپنی بات ختم کی تھی اور سے اب انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بار ذرا سنکرونس سنکرونس میسیجز میسیجز ہیں کیا ایکچولی یہ نارمل جو فنکشن کالز جو ہیں یہی ہوتی ہیں سنکرونس میسج کا مطلب کیا ہے سنکرونس میسج کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا میسج جو ہے یہ جو آپ جس آبجیکٹ نے میسج بھیجا ہے دوسرے آبجیکٹ کو جب تک دوسرا آبجیکٹ اس میسج کو کمپلیٹ نہ کر لے اس کام کو پورا نہ کر لے اس وقت تک یہ کنٹرول واپس نہیں آئے گا اور یہ جو آبجیکٹ جو ہے یہ وہاں پر ویٹ کرتا رہے گا جب یہ کنٹرول واپس آئے گا تو پھر اس کے بعد یہ آگے چلے گا اس چیز کو سنکرونس میسیجنگ کہا جاتا ہے تو اس ابتدائی گفتگو کے بعد جو ہم نے پچھلے لیکچر میں جو بات کی تھی آئیے چلتے ہیں اب اپنی بات کو جہاں سے ہم نے سلسلہ توڑا تھا پچھلے لیکچر میں وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں تو یہ ذرا میسیجز کی بات دیکھتے ہیں میسیجز ونس اگین ریپیٹ کرتا ہوں میں چار طرح کے messages synchronous asynchronous create and destroy کے میسیجز تو آئیے چلتے ہیں ذرا یہ سلائڈ کے ذریعے ذرا تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں یہ کریٹ اور ڈسٹرائے کے میسیجز کے بارے میں ذرا تھوڑی سی گفتگو کر لیں اچھا یہ ذرا یہ جو ڈائگرام ہے اس میں آبجیکٹ کریشن کے بارے میں یہ اس طریقے سے اس کو ڈسپلے کیا جائے گا اس طریقے سے اس کو ڈسکرائب کیا جائے گا یہ کلاس اے ہے جو کلاس بی کو میسج بھیج رہی ہے کہ یہ ایک آبجیکٹ کریٹ کر دیا جائے اور ہم نے ایک ٹیکس کے ذریعے اس چیز کو ایلیبریٹ بھی کر دیا ہے کہ یہاں پر کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے اس چیز کو ظاہر کرنے کی ایک بہتر طریقہ جو ہے یہ جو آپ کے سامنے اب جو دکھایا جا رہا ہے یہ اس کو اسی چیز کو ظاہر کرنے کا بہتر طریقہ ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ریممبر کہ ہم یہ لائف لائن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ڈاٹڈ لائن اوپر سے چل رہی ہے کسی بھی آبجیکٹ کی یہ اس کی لائف لائن کو ظاہر کرتی ہے تو اگر آپ کا یہ کوئی آبجیکٹ یہ کلاس بی ٹائپ کا کوئی آبجیکٹ ہے تو اگر یہ ڈاٹڈ لائن اوپر سے آ رہی ہے تو بظاہر دیکھنے میں یہ چیز فیل ہوگی کہ یہ آبجیکٹ شاید آلریڈی وہاں پر پریزنٹ تھا سسٹم میں کیونکہ دس از دا لائف لائن آپ پورے وہ ٹائم سیکوینس کے حساب سے چل رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا آبجیکٹ سسٹم میں موجود ہے اور اس کو کون سا میسج کیا لیکن ان دس پرٹیکولر کیس یہ کنسٹرکٹر یہاں پر کال ہو رہا ہے تو آبجیکٹ کا انسٹنس یہاں پر پریزنٹ اس سے پہلے نہیں تھا جب یہ میسج اسے پہنچا تو اس وقت یہ آبجیکٹ کا انسٹنس وہاں پر کریٹ ہوا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو یہ اس طریقے سے جو دائیں طرف جو طریقہ دکھایا گیا ہے اس طریقے سے اس کو ظاہر کیا جائے بیسیکلی جہاں پر یہ میسج جس کا آیا اس کو اس سے پہلے اس کی کوئی لائف لائن نہیں ہے اس سے پہلے ڈڈ ناٹ ایگزٹ اور it simply started to exist اور it was created at that particular moment when this message came to this class اور اس کے بعد یہ پھر سسٹم میں آ گیا یہ اسی چیز کو ذرا اب ڈیٹیل میں ایک بڑی اگزامپل کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ایک سمپل سیمینٹک اور اس کی نوٹیشن کی بات تھی کہ کیسے اس کو کرنا چاہیے یہ اگزامپل میں ایکچولی یہ کیسے کام ہو رہا ہے یہ اگزامپل ہے جس میں ایک registrar is the actor who initiates this use case اور ادھر سے رجسٹرار نے میسج بھیجا یہ آبجیکٹ کو کورس فارم میں آبجیکٹ کو جو کورس فارم ٹائپ کلاس کا آبجیکٹ ہے اس کو میسج بھیجا کہ سیٹ کوس انفارمیشن اس کے بعد جو بھی ریزلٹ آئے اس کے بعد the next message was process this information process کرنے کے سلسلے میں اب کورس فارم نے مینیجر آبجیکٹ کو میسج بھیجا ایڈ کورس جب یہ آبجیکٹ کو یہ میسج ملا مینیجر آبجیکٹ کو تو اس نے کورس کی کلاس کو یہ میسج بھیجا کریٹ دیٹ از کہ اب گفتگو کس طریقے سے ہو رہی ہے کہ آپ رجسٹرار نے سسٹم میں ایک نیا کورس ایڈ کرنا ہے جو کورس پہلے سے موجود نہیں تھا تو یہ اس طریقے سے یہ کورس کریٹ ہوگا تو جب وہ کورس کریٹ ہوگا ایٹ دیٹ ٹائم اس کا انسٹنس کریٹ ہوگا اور سسٹم میں وہ انفارمیشن اسٹور ہو جائے گی تو یہ جو آبجیکٹ تھا یہ ایک کورس والا آبجیکٹ جو کورس کا آبجیکٹ جو نیا بنا ہے it when not activation activation started when the scenario started جب ہم نے سیکوینس کو شروع کیا تھا اس وقت یہ چیز پرزینٹ نہیں تھی اور اس سیکوینس میں اس اسٹیج پہ جو چار نمبر ایکٹیویٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اس اسٹیج پہ یہ آبجیکٹ کریٹ ہوا اب چلتے ہیں یہ دیکھتے ہیں آبجیکٹ ڈسٹرکشن کے حوالے سے کہ کس طریقے سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے ریمبر کہ یہ object object destruction very very to creation the only object کہ ہم اس کو میسج کے طور پہ کریٹ کی بجائے ہم ڈسٹروائے لکھ دیتے ہیں جو میسج وہ جو ایرو کے اوپر جو میسج لکھا گیا ہوتا ہے اور ونس اگین اس طرح لکھنے کی ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی کیونکہ ہم اس ڈسٹرکٹر کو ایکسپلسٹلی ہم کال نہیں کرتے ڈیلیٹ کا میسج جا بھی سکتا ہے کچھ کیسز میں لیکن بہرحال یہ یہ ہے کہ ایک یہ جنیرک طریقہ ہے آپ اس کلاس کو یہ میسج بھیج رہے ہیں کہ ڈسٹروائے کر دو اپنے اس پرٹیکولر آبجیکٹ کو جب آپ نے اسے پرٹیکولر آبجیکٹ کو ڈسٹروائے کرنا ہے تو میسج یہ کلاس کے پاس پہنچا اور جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو وہ باکس جو ہے اس کے نیچے ایک آپ کو کراس نظر آ رہا ہے اس کراس کا مطلب کیا ہے اس کراس کا مطلب یہ ہے اور اس باکس سے نیچے کراس کے بعد وہ لائف لائن اس کی نظر نہیں آ رہی وہ جو ڈاٹڈ لائن عام طور پہ آپ کو نظر آئے گی وہ نظر نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دس پرٹیکولر کیس اس کا انسٹنس جو ہے اس ٹائم پہ یہ ایگزٹ کرنا بند ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے اس کے آگے یہ والا پرٹیکولر انسٹنس جو ہے جس کو ڈسٹروائے کیا گیا ہے وہ سسٹم میں اویلیبل نہیں ہوگا تو اس طریقے سے یہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے تو بیسیکلی یہ لائف لائن کو ہی شو کر رہے ہیں جب لائف لائن ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت کراس لگ کے اس کے نیچے وہ ڈاٹڈ لائن شروع نہیں ہو گئی اور جب کوئی نیا آبجیکٹ کریٹ کیا جب ہم کریٹ کا میسج ہم بھیجا تو اس کیس میں اس سے پہلے لائف لائن نہیں ہے اس کیس میں اس کے بعد لائف لائن نہیں ہے اس کی یہ بس ذرا تھوڑا سا آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ you must understand and recognise کہ ایکسپلسٹلی ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیلیٹ کا میسج نہ بھیجیں اینڈ آبجیکٹ میں ڈسٹرو سیلف اور دوسرا یہ ہے کہ avoid modelling object destruction memory management is critical یہ اس کی کیا وجہ ہے یہ ذرا تھوڑی سی اس کا ڈیزائن سے ایشو تو نہیں ہے اس کا پروگرامنگ سے زیادہ گہرا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم آبجیکٹس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں تو ہم دیر از آلویز اے چانس کہ ہم ڈینگلنگ ریفرنسز کریٹ کر دیں اور اگر آپ نے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو یہ ڈینگلنگ ریفرنس ایک بڑی خطرناک قسم کی چیز ہوتی ہے اور اس سے آپ جتنا بچ سکیں اتنا آپ کو بچنا چاہیے لیکن بہرحال اس کا ڈیزائن سے ایس سچ تعلق نہیں ہے یہ صرف ایک سارٹ آف وارننگ ایک طریقے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وارننگ یہ ہے کہ اگر آپ ڈسٹرکشن کے میسج ایکسپلسٹلی اس کو بچنا چاہتے ہیں اس کو کر سکتے ہیں تو ایکسپلسٹلی اس سے بچیں unless memory management is an issue اگر میموری مینجمنٹ ایشو نہیں ہے تو یہ میسجز آپ نہ یوز کریں اگر ایشو ہے تو then you of course you have to do it تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو آبجیکٹ کی کریشن اور ڈسٹرکشن جو ہے یہ بیسکلی اس لیے آپ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ اس کی آبجیکٹ کی جو لائف لائن ہے آپ یہ انڈیکیٹ کر سکیں کہ اس اسٹیج کے بعد یہ آبجیکٹ ڈسٹروائے ہونا آبجیکٹ ڈسٹروائے ہو گیا ہے ہونا بند ہو گیا ہے یا اس سٹیج سے پہلے یہ آبجیکٹ نہیں تھا یہ آبجیکٹ کریشن اینڈ ڈسٹرکشن یہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں کیونکہ آپ کی ساری ایکٹیویٹی خاص طور پہ آبجیکٹ کریشن کے حوالے سے یہ ایکٹیویٹی آپ کی ہمیشہ آپ کی جاری رہے گی جب بھی آپ سسٹم میں کوئی نئی انفارمیشن ایڈ کریں گے you would have to sort of add a new object to the system تو اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے وہ تین چار طرح کے مختلف آپریشنس کا ذکر کیا تھا پہلے بھی یہ آپ آپریشنز جو ہیں ڈیٹا بیس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے آئے ہوں گے یہ کرڈ کے operation C R U D کے آپریشن ہوتے ہیں یہ آپریشن کون کون سے ہیں create read update and delete تو یہ جب بھی کسی بھی آبجیکٹ کی بات کریں جب بھی کوئی سسٹم میں آئے گا تو سب سے پہلے وہ آبجیکٹ کریٹ ہوگا تو جب تک آبجیکٹ کریٹ نہیں ہوگا تو یہ گفتگو آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا کوئی کام آگے نہیں بڑھ سکتا تو اس وجہ سے کریٹ کا یہ جو میسج جو ہے it has a special place in this message sequence diagram کے میسیجز ڈسٹرائے کا جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی اگر memory management is not an issue تو آپ اس کو نہ یوز کریں آپ ایکسپلسٹلی نہ دکھائیں تاکہ وہ آپ کے سسٹم میں آئے ہی نہ اگر آپ کے memory management is an issue تو پھر ڈسٹروائے کرنے والے میسیجز جو ہیں وہ آپ کو دکھانے پڑیں گے لیکن you need to be very very careful because اگر آپ غلط جگہ پہ آبجیکٹ کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں اور اس کے سارے ریفرنسز کو آپ پراپرلی ہینڈل نہیں کرتے تو you may create dangling references and then that can create major problems system آپ کا کریش ہو سکتا ہے انفارمیشن آپ کی ضائع ہو سکتی ہے میسیجز کی جو چوتھی قسم تھی جس کو ہم نے ابھی تک ذکر نہیں کیا وہ تھی اے سنکرونس میسیجز ریممبر ہم نے کہا تھا کہ اے سنکرونس میسیجز وہ والے میسیجز ہیں اس اس طریقے سے ظاہر کیے جاتے ہیں کہ ایرو اور اس کے ساتھ آپ کی صرف ایک اس کا سائڈ نظر آتی ہے ایرو کی اس کے پورا ایرو نظر نہیں آتا یہ اے سنکرونس میسیجز ہوتے کون سے میسیجز ہیں بہت سارے کیسز میں اگر آپ کسی ایک آفس میں آپ چلے جائیں تو آپ کو کچھ اس طریقے سے فیل ہوگا کہ یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں کسی ایک ہی آرڈر پہ ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگ اس کے مختلف پہلوؤں پہ کام کر رہے ہوں کسی ایک ہی آرڈر پہ کوئی کسی فائل پہ یا کسی سبجیکٹ پہ کوئی بھی کوئی ایشو ہو سکتا ہے اس کے ڈفرنٹ اسپیکٹس ہو سکتے ہیں اور اس پہ کئی لوگ سائملٹینیسلی کام کر سکتے ہیں اب اگر وہ سائملٹینیسلی کام کریں گے تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ اس کا کچھ ایک اسپیکٹ ایک نے دیکھا دوسرا اسپیکٹ دوسرے نے دیکھا تیسرا اسپیکٹ تیسرے نے دیکھا اور یہ کام کنکرنٹلی چل رہا ہے اسی چیز کا ذکر ہم نے ڈیٹا فلو ڈائگرامس کے حوالے سے بھی کیا تھا وہاں پر بھی ہم نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ یہ ڈیٹا فلو ڈائگرام جو ہے وہ سیکوینس کو ریپرزینٹ نہیں کرتی وہ یہ چیز ریپرزینٹ کرتی ہے کہ مختلف ایکٹیویٹیز کون سی ہو رہی ہیں اور کیا کس طریقے سے ڈیٹا فلو ہو رہا ہے اور these data flows could be occurring in parallel ایک ساتھ ایک ہی ٹائم پہ یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں اور ان چیزوں کا ٹائم ایک کام کرنے میں ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے دوسرا کام کرنے میں ٹائم کم لگ سکتا ہے تو جب اس طرح کی سچویشن ہو تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا جو کالنگ فنکشن جو ہے اگر اس نے ایک فنکشن کو ایک دوسرے آبجیکٹ کو ایک میسج بھیجا اسے ایک میتھڈ اس کا انوک کیا تو سنکرونس کے کیس میں کیا ہوگا یہ جو اس نے کالر جو ہے یہ بلاک ہو جائے گا اور اس وقت تک اپنی ایکٹیویشن جاری نہیں رکھ سکے گا اس وقت تک اپنی ایکٹیویشن کنٹینیو نہیں کر سکے گا جب تک اس کو کالر سے کالی سے جواب واپس نہ مل جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکٹیویٹی ایک سیکوینس میں ہو رہی ہے کہ پہلے یہ اسٹیپ اس کے بعد یہ اسٹیپ اس کے بعد یہ اسٹیپ اور پھر اس کے بعد اس اسٹیپ کی کنٹینیوشن یہ نہیں ہے کہ یہ اپنا کام کیے جا رہا ہے اس نے تھوڑی سی انفارمیشن اسے بھیج دی کہ تم بھی اپنا کام کیے جاؤ ہم دونوں پیرل میں کام کیے جاتے ہیں اور پھر جب ہمارا کام ختم ہو جائے گا سم ہاؤ وی ول سنکرونائز اور اس کے بعد یہ انفارمیشن جس کو بھی اس انفارمیشن کی ضرورت ہے اس کو واپس کر دی جائے گی جب آپ نے اپنے سسٹم میں اس طرح کی ایکٹیویٹی کو ماڈل کرنا ہو تو اس کے لیے اے سنکرونس میسجنگ کی نوٹیشن استعمال کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میسیجز آپ کے اے سنکرونس ہیں یہ اے سنکرونس قسم کی ایکٹیویٹی آپریٹنگ سسٹمز کے حوالے سے شاید آپ کو آپ کی نظر سے گزری ہو آپریٹنگ سسٹم میں بہت سارے جو چیزیں جو ہیں وہ پیرل میں انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہوتی ہیں اے سنکرونسلی ایک طریقے سے کام کر رہی ہیں دوسری آپ کے کمپیوٹر کے حوالے سے جو ایسنکرونس ایکٹیویٹی بڑی کامن ہوتی ہے وہ اگر آپ کا سسٹم ڈسٹریبیوٹیڈ ہے اور ڈسٹریبیوٹیڈ اس کی بنانے کی وجہ ہی عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ آپ مختلف کام ان پیرل آپ کر سکیں یہ جو کمپیوٹر ہے اس پہ بھی کچھ کام ہو رہا ہے یہ والا کمپیوٹر ہے اس پہ بھی کچھ کام ہو رہا ہے یہ والا بھی کمپیوٹر ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے یہ سب کام ان پیرل ہو رہے ہیں اس کے بعد ان سب کے ریزلٹس آپ کو واپس مل گئے parallel computing this is exactly what it is تو سب چیزیں آپ کو ساروں نے پیرل میں کام کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کام ایک شخص یا ایک کمپیوٹر پہ آپ دس دن میں کر سکتے ہیں تو وہی کام اگر وہ پیرل دس کمپیوٹرز پہ کیا جائے تو شاید چانس ہے کہ وہ آپ ایک دن میں کر لیں تو اس طریقے سے آپ بہتر پرفارمنس آپ اچیو کر سکتے ہیں تو یہ اے سنکرونس میسجنگ جو ہے اس چیز کو اچیو کرنے کا طریقہ ہے تو آئیے آپ سلائڈ کی مدد سے اس کو ذرا بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سو یہ اے سنکرونس میسجز کیا ہیں یہ بیسکلی یہ میسجز ہیں which do not block the caller تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکٹیویٹی کالر کی کنٹینیو رہے گی وہ جو میسج اگر کسی کو بھیجا گیا ہے وہ میسج جب ریسیور نے ریسیو کیا اس نے اپنا کام اس کے آگے جاری رکھ دیا اور کالر نے اپنا کام اپنا جاری رکھا it can create basically new thread کہ تھریڈ کیا چیز ہے اب آپریٹنگ سسٹم کے حوالے سے آپ کو شاید آپ کے علم میں ہوگا یہ چیز کہ یہ thread is a new sequence of activity آپ یہ کہہ لیں تو آپریٹنگ سسٹم میں ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ تھریڈس چل رہے ہوں اکثر ایسے آپریٹنگ سسٹم میں عموماً ایسے ہی ہوتا ہے یہ ایکٹیویٹی جو ہے it can be use to create new objects also یہ جو تھریڈ کا جس کا میں نے ذکر کیا یہ اگر ایک پیرل ایکٹیویٹی ہے جو ایک دوسرا تھریڈ چل پڑا ہے جو ایک بالکل مختلف کنٹرول ہے اور اس کا اپنا لائف سائیکل ہے اس کا اپنی اس ٹائمنگس ہیں اپنی اس کی آپریشنس ہیں جو دوسرے پہلے والے تھریڈ سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہے تو جب یہ دو تھریڈز ہوں یا دو سے زیادہ تھریڈس ہوں سسٹم میں یا پروسیسز دو سے زیادہ ہوں تو ان کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ کو اے سنکرونس میسیجز کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ دو تھریڈس چل رہے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز ہیں ان کا انڈیپینڈنٹ وہ پیتھ پہ وہ چلے جا رہے ہیں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں ان پیرل لیکن اگر انفارمیشن ایکسچینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو asynchronous messaging is one way of exchanging information میں اس اسٹیج پہ اس سے زیادہ اے سنکرونس میسیجز پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ ایک ذرا تھوڑا سا ایڈوانسڈ اور تھوڑا سا کمپلیکس قسم کا یہ کانسیپٹ ہے اس میں ذرا زیادہ بیک گراؤنڈ آپ کو ہونی چاہیے آپریٹنگ سسٹمز کے حوالے سے ملٹی تھریڈنگ کی اور پیرل پروسیسنگ کی لیکن بہرحال اس کا ذکر کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ ہماری سیکوینس ڈائیگرامس کا ایک حصہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں پر ڈائیگرام اس طریقے سے نظر آئے جس میں اس طرح کی انفارمیشن نظر آئے گی تو بس یہ سمجھ جائیے کہ یہ اے سنکرونس میسیجز ہیں اور پھر اگر آپ کو ضرورت ہو تو پھر آپ اس پہ آگے اسٹڈی کر سکتے ہیں یہ جو سیکوینس ڈائگرامس جو ہیں یہ ان کے بارے میں ذرا تھوڑا سا آپ کو اس اسٹیج پہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی کمپلیکسٹی کو آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے تو ذرا تھوڑا سا سیکوینس ڈائگرامس اور ان کی کمپلیکسٹی کی طرف ایک نظر ڈال لیتے ہیں آپ ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھیے جب بھی آپ کوئی ماڈل بناتے ہیں جب بھی آپ کوئی ڈیزائن کرتے ہیں جب بھی آپ کوئی پروگرام لکھتے ہیں کوڈ کرتے ہیں کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس میں خوبصورتی جو ہے وہ اس میں کمپلیکس ہونے میں نہیں ہے خوبصورتی کسی بھی چیز میں اس چیز میں ہے کہ وہ آپ اس کو کتنا سمپل بناتے ہیں کتنا آسانی سے وہ لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے اور یہی اصل کمال ہوتا ہے تو آپ کو جس چیز کا خیال رکھنا ہے جس چیز کی طرف آپ کو پوری کوشش کرنی ہے ہمیشہ وہ یہ ہے کہ you should try to keep things simple as simple as possible جتنا آپ اس کو مشکل بنائیں گے جتنا اس کو کمپلیکس بنائیں گے جتنا اس کو انفارمیشن کو کلٹر کریں گے اس میں اتنا اس چیز کو پڑھنا اس کو سمجھنا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا اس کو مینٹین کرنا وہ ساری چیزیں اتنی ہی مشکل ہوتی جائیں گی تو جب بھی آپ سیکوینس ڈائگرامس بنائیں تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ کوئی آپ ایسی بیچ میں چیز شامل نہ کریں ایسی ایکٹیویٹی آپ شامل نہ کریں جس کو خام خواہ جس کی ضرورت نہ ہو جس طریقے سے ہم نے پہلے دیکھی کہ آپ ریٹرن جو ویلیوز جو ہیں ان کی اکثر اوقات اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو don't show them only show them when they are absolutely needed عموماً ضرورت نہیں ہوتی یعنی کہ چیزوں کو سمپل رکھنے کی کوشش کریں دوسرا جو امپورٹنٹ چیز جو ہے سیکوینس ڈائگرامس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کنٹرول کی انفارمیشن کنڈیشنز کی انفارمیشن جو ہے اگر وہ آسانی سے آپ اس میں ظاہر کر سکتے ہیں تو اس کو آپ دکھا دیجئے اور اگر وہ ایک کمپلیکس قسم کا سنیریو بن رہا ہے جس میں بڑا مشکل ہے اس کو ایکسپلین کرنا اس سیکوینس ڈائگرام کے حوالے سے یا اس کے بیچ میں لکھنا once again when there is too much information بہت زیادہ کلٹر ہو رہا ہے تو پھر مناسب یہی ہوگا کہ آپ اس کو سپریٹ کسی ڈائیگرام کے ذریعے اس چیز کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں ونس اگین اس کا مقصد جو ہوتا ہے ذرا چیزوں کو یہ سارے ماڈل کا مقصد یہ ہے کہ آپ چیزوں کو آسانی سے سمجھا سکیں اگر آپ اس کو اس طریقے سے لکھیں گے کہ سمجھنا مشکل ہے تو اس کا مقصد فوت ہو جائے گا اور پھر اس کی یوٹیلٹی ختم ہو جائے گی سیکوینس ڈائگرامس کے حوالے سے جو ہم نے ایک بات کی تھی شروع میں وہ یہ تھی کہ سیکوینس ڈائیگرامس آپ کے آبجیکٹ ماڈل کو ویریفائی کرنے کے لیے بھی کام آ سکتے ہیں وہ کس طریقے سے کہ جب میسیجز جب آپ نے کوئی ایک یوز کیس کمپلیٹ کرنا ہے ایک سنیریو آپ نے چلانا ہے تو آپ اپنے جب وہ ایک سیکوینس چلے گا ایک آبجیکٹ سے دوسرے آبجیکٹ میں میسج جائے گا اس وقت آپ کو اس چیز کا احساس ہو سکتا ہے کہ یہ کیونکہ آبجیکٹ کے درمیان میں لنک نہیں ہے آبجیکٹ ماڈل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس آبجیکٹ سے اس آبجیکٹ کو میسج جا نہیں سکتا کیونکہ جب تک وہ لنک پرزینٹ نہیں ہوگا یا وہ آبجیکٹ یا وہ کلاس ویسے ہی پرزینٹ نہیں ہے تو وہ پھر میسج ظاہر ہے بھیجا بھی نہیں جا سکتا تو آئیے چلتے ہیں سلائڈ کی مدد سے اس کو میں ذرا تھوڑا سا اس ایگزام اس چیز کو ذرا تھوڑا سا اور کلیئر کرتا ہوں کہ یہ کیسے یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا اور کیسے آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کیسے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کا آبجیکٹ ماڈل ٹھیک ہے کمپلیٹ ہے ہماری ایگزامپل وہی والی ہے جو ہم نے پچھلے سسٹم میں پوائنٹ آف سیل سسٹم کا آبجیکٹ ماڈل ہم نے بنایا تھا اب یہ آپ کے سامنے وہ آبجیکٹ ماڈل ہے لیٹس اسیوم کہ ہماری یہاں پر یہ بیچ میں لائن نہیں ہے دیٹ از یہ سیل لائن آئٹم اور آئٹم کے درمیان میں کنیکشن ہمارا نہیں ہے اوکے okay? تو آبجیکٹ ماڈل جب ہم نے بنایا تو ہم کسی وجہ سے ہم اس چیز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے یا ہم سے چوک ہو گئی یا ہم بھول گئے اور یہ چیز ماڈل میں سامنے نہیں آئی تو اب جب یہ ہم سنیریو ہم بنائیں گے جس میں کیلکولیٹ ٹوٹل کا ہے تو کیلکولیٹ ٹوٹل کے سنیروں میں یہ جو سیل جو ہے یہ میسج بھیجے گی سیل لائن آئٹم کو کیلکولیٹ سب ٹوٹل اب calculate subtotal sale line item جو ہے وہ آگے میسج بھیجنا چاہے گا how much for quantity that is item کو یہ میسج بھیجنا چاہے گا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ اتنی کوانٹٹی ہے اس کی کیا پرائس ہے اب سنس آبجیکٹ ماڈل میں ہمارے سیل لائن آئٹم اور آئٹم کے درمیان میں کنیکشن نہیں ہے ہم وہاں پر اس لنک کو اسٹیبلش کرنا بھول گئے تھے اس وجہ سے یہ میسج نہیں جا سکتا جب یہ میسج نہیں جا سکتا تو اس موقع پہ ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ سیل لائن آئٹم اور آئٹم کے درمیان میں کنیکشن ہونا چاہیے اور اس طریقے سے ہم اپنے آبجیکٹ ماڈل پہ واپس جائیں گے اس میں اس ایرر کو ٹھیک کریں گے اور آبجیکٹ ماڈل کو اس طریقے سے کمپلیٹ کریں گے اور پھر اپنا سلسلہ یہ اس طریقے سے آگے بڑھا کے اس سنیریو کو کمپلیٹ کر لیں گے تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ پیچھے جو کچھ بھی ہم نے اسٹڈی کیا کہ کس طریقے سے سیکوینس ڈایاگرام اس آپ کے جو پورا آپ نے جو ڈیزائن کیا ہے آبجیکٹ ماڈل جو آپ نے بنایا ہے اپنے سسٹم کا ایک ڈیزائن کنسیو کیا ہے اس میں ایک لائف کس طریقے سے انجیکٹ کرتا ہے کس طریقے سے یہ ان سنیریوز کو پلے کر کے سارٹ آف آپ کو دکھائے گا کہ کس طریقے سے کون سی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کیسے ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو کال کرتا ہے کون سا آبجیکٹ کس آبجیکٹ کو کال کر رہا ہے اس سے انفارمیشن آپس میں کس طریقے سے ایکسچینج ہو رہی ہے کون سی انفارمیشن ایکسچینج ہو رہی ہے اور الٹیمیٹلی آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام کس طریقے سے کمپلیٹ ہوگا کس طریقے سے وہ فنکشنلٹی اچیو ہوگی یہ جو سیکوینس ڈائگرامس جو ہیں یہ ایک اس لحاظ سے بڑا اچھا بڑا زبردست ٹول ہے اور اس کی دوسری یوٹیلیٹی جس کی ہم نے ذکر کیا اور وہ آپ کو میں نے ایگزامپل سے دکھایا بھی وہ یہ تھی کہ کس طریقے سے آپ اپنے آبجیکٹ ماڈل میں اگر کوئی آپ کے مسنگ لنکس ہیں تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں مسنگ لنکس یا مسنگ آبجیکٹس اور اس سیکوینس ڈائگرامس جب آپ بنائیں گے تو ان میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی اور اس وقت آپ واپس جا کے اپنے آبجیکٹ ماڈل کو آپ ٹھیک کریں گے آپ کو اپنے آبجیکٹ ماڈل کو ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے یہ چیز آپ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی ایرر ڈسکور کریں گے ایرر ڈیٹیکٹ کریں گے تو اپنے سارا جہاں جہاں اس ایرر کی وجہ سے چینج آنی ہے پورے سسٹم میں ہر جگہ جا کے آپ کو وہ چینج کرنی چاہیے تاکہ آپ کا پورا سسٹم ایک انفارمیشن کو کوہیسولی پرزینٹ کر سکے یہ نہ ہو کہ آبجیکٹ ماڈل میں انفارمیشن کچھ پڑی ہے سیکوینس ڈائگرامس میں کچھ پڑی ہے ریکوائرمنٹ میں کچھ پڑی ہے اور بعد میں یہ ہر ایک کے لیے بڑی مشکل ہو اس چیز کو سمجھنا ریمبر کہ اصل ان ساری ایکٹیویٹیز کو کرنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ سسٹم کو بنانا لیکن اس کے بعد اس کو مینٹین کرنا وہ ایک لمبے لائف ٹائم کے لیے ہوتا ہے ایک لمبا لائف اسپین اس پہ ہوتا ہے ایک لمبا ٹائم اس پہ لگتا ہے اور اس سارے عمل کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ وہ ہوں کوہرنٹ ہوں اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم نے اپنی جو سیکوینس ڈائگرامس جو ہیں یہ کتنی بنانی ہے کیا جتنے آپ کی یوز کیسز ہیں سب یوز کیسز کے لیے سیکوینس ڈائگرامس بنانی چاہیے کہ کچھ یوز کیسز کے لیے بنائیں اور کچھ کے لیے نہ بنائیں تو اس سٹیج پہ میں آپ کو ایک نہایت گولڈن پرنسپل جس کو ایٹی ٹوینٹی پرنسپل کہتے ہیں اس کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ذرا تھوڑی سی اس پہ بات کر لوں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک نہایت امپورٹنٹ آپ کی زندگی کے حوالے سے کسی بھی کام کے حوالے سے یہ ایک نہایت امپورٹنٹ پرنسپل ہے اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے اور اس کو اپلائی کر سکیں گے اپنی زندگی میں مختلف کاموں پہ تو یہ شاید آپ کے لیے بڑا یوزفل ٹول ثابت ہو یہ جو ایٹی ٹوینٹی پرنسپل ہے یہ پرنسپل ایکچولی آج سے کوئی سو سال پہلے ایک اٹیلین اکانومسٹ تھے پریٹو صاحب انہوں نے یہ اس کو ڈسکور کیا تھا یہ میرا خیال ہے شاید ایٹین نائنٹی سیون میں انہیں اس چیز کے بارے میں انہوں نے اس چیز کو ڈسکور کیا اور پبلش کیا تقریباً سو سال سے کچھ تھوڑا سا زیادہ عرصہ ہوا ہے یہ پرنسپل ہے کیا یہ پرنسپل یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی جو سارے کام کرتے ہیں کوئی بھی آپ پروڈکٹس بناتے ہیں کوئی بھی ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں تو جو آپ کو ہر جو آپ کام کرتے ہیں اس کا اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے یا کچھ آپ اچیو کرتے ہیں تو اگر آپ اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو آپ جائزہ لیں ان کو دیکھیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی اس چیز کو آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر آپ یہ سو چیزیں کرتے ہیں اور اس سے آپ سو یونٹ آپ کو نفع ملتا ہے تو اصل میں یہ اگر ان میں سو میں سے اگر آپ بیس چیزیں آپ ٹاپ کی اٹھا لیں اور ان کے آپ سب ان چیزوں کو آرڈر میں لے آئیں کہ ہر چیز سے آپ کو کتنا نفع ہو رہا ہے تو سو چیزیں ہیں سو یونٹ آپ کو نفع ہے تو جو ٹاپ کی ٹوینٹی چیزیں ہیں ایٹی پرسینٹ اور ایٹی یونٹس جو آپ کو فائدہ یا کوئی بھی آپ کو جو اچیو آپ کر رہے ہیں وہ ان بیس ایکٹیویٹیز سے آپ کر رہے ہوں گے تو باقی جو اسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کی ٹوٹل بیس پرسینٹ میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں یہ ایٹی ٹوینٹی پرنسپل زندگی میں اگر آپ اس کو اپلائی کر لیں گے تو آپ میرا خیال ہے کافی آسانی سے اپنی پرائرٹیز اپنی ترجیحات جو ہیں ان کو سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جس چیز کا آپ کو زیادہ فائدہ ہے اس پہ آپ زیادہ ٹائم لگائیں گے جس چیز کا آپ کو کم فائدہ ہے اس پہ آپ کم ٹائم لگائیں گے تو یہ ایٹی ٹوینٹی پرنسپل جو ہے یہاں پر بھی سیکوینس ڈائگرام کے حوالے سے بھی میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کیا چیز ہے یہ کمپیوٹر میں ایکچولی اور بہت سی جگہوں پہ یہی پرنسپل ڈیزائن کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم میں بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ پروگرامس کی فائن ٹیوننگ آپ کرنا چاہیں پرفارمنس کے حوالے سے جب بھی میں اکثر لوگوں سے بات کرتا ہوں تو ایفیشنسی از این ایشو لوگ ایفیشنسی کے حوالے سے اکثر مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ سسٹم کو کس طریقے سے ڈیزائن کیا جائے کیسے ڈیزائن کیا جائے وہ ہر جو ایک ایک لائن لکھی جاتی ہے اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک سائیکل بچا لیں تو اس چیز کا یہ ایٹی ٹوینٹی پرنسپل کا یا پریٹو پرنسپل کا اس چیز پہ اطلاق بڑا اہم ہے بڑا سمپل ہے اسٹریٹ فارورڈ ہے جس طریقے سے میں نے ذکر کیا یہ پرنسپل ہے کیا کہ آپ کی ٹوینٹی پرسینٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کے ایٹی پرسینٹ آپ کے ریزلٹس کو ہیلڈ کر رہی ہے تو یہ پرفارمنس کے حوالے سے بھی it has been studied and it is a very well studied problem and literature میں آپ کو کافی اس کے بارے میں انفارمیشن ملے گی کہ یہ eighty twenty principle is applicable there as well اس کا کیا مطلب ہے آپ نے شاید کئی جگہ یہ چیز پڑھی ہوگی کہ your program spends eighty percent of the time in percent of the code کہ بیس پرسینٹ کوڈ میں اسی پرسینٹ ٹائم لگتا ہے یہ پرفارمنس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں یہ وہی جو ہے کہ باقی جو اسی پرسینٹ ہے اس میں ٹوٹل بیس پرسینٹ ٹائم لگا تو ایفیشنسی کے حوالے سے جس طریقے سے میں نے کہا لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب اپنے سسٹم کو ڈیزائن کریں جب آپ اسے کوڈ کو لکھیں پروگرام کریں تو ہمیشہ اس طریقے سے پروگرام کریں جس طرح آپ اسے نارملی پروگرام کریں گے ایفیشنسی کو آپ ایک طرف رکھ دیں ایفیشنسی کے ایشوز جو ہوتے ہیں وہ فریم ورک کے حوالے سے جب شروع میں آپ نے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے تو اس وقت کچھ چیزیں آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے جب ہم فریم ورک کی بات کریں گے تو ہم اس طرف بھی نظر دوڑائیں گے لیکن عموماً جسٹ ڈو اٹ نارملی اور اس کے بعد پھر آئیڈینٹیفائی کہ آپ کے سسٹم کی نیکس کیا ہیں جب آپ اپنے سسٹم کی بوٹل نیکس آئیڈینٹیفائی کریں گے تو صرف ان ایریاز کو فائن ٹیون کر دیں جب آپ صرف ان ایریاز کو فائن ٹیون کریں گے تو آپ تھوڑا کام کرنے سے آپ زیادہ اچیو کریں گے اگر آپ سب ایریاز کو فائن ٹیون کرنے کی کوشش کریں گے تو you would be wasting lot of time وہ ایٹی پرسینٹ ایریا جو ایکچولی جس میں سسٹم نے ٹائم اسپینڈ کرنا ہی نہیں بہت تھوڑا اسپینڈ کرنا ہے آپ نے اس کو بنانے میں اس اس کو کو ڈیزائن کرنے کرنے میں میں فائن ٹیون آپ نے بے شمار ٹائم اور انرجی سرف کر دی تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اب چلتے ہیں آتے ہیں سیکوینس ڈائگرامس کے حوالے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں سیکوینس ڈائگرامس بھی جس طریقے سے میں نے کہا کہ آپ کی بیسکلی جتنے یوز کیسز ہیں ان کو ماڈل کرنے کے لیے کام آ سکتی ہیں اور وہ کیا چیز ہے کہ آپ ایک پورے یوز کیس کا پورا سنیریو جو ہے وہ آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں اس کو لائیو ایکٹیویٹی کے ذریعے آپ اسے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کس طریقے سے کن سٹیپس میں یہ چیز اچیو ہوگی اب اگر آپ وہ آپ کے سسٹم میں پانچ سو یوز کیسز ہیں یا جتنے بھی یوز کیسز ہیں اگر آپ سب کے سب یوز کیسز کو اس طریقے سے سیکوینس ڈائگرام سے ماڈل کرنے کی کوشش کریں گے you will be spending a lot of time لیکن اصل میں بہت تھوڑے یوز کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کو سیکوینس ڈائگرام سے ان کو ظاہر کرنا ان کو ایکسپریس کرنا مفید ہوتا ہے ایٹی پرسینٹ یوز کیسز ایسے ہوتے ہیں جو روٹین کے یوز کیسز ہوتے ہیں اس میں کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہوتی اگر آپ اس کی بھی سیکوینس ڈائگرامس بنائیں گے you will just be wasting a lot of time without adding value تو اس وجہ سے آپ آئیڈینٹیفائی کریں کون سے یوز کیسز ایسے ہیں جو امپورٹنٹ یوز کیسز ہیں جس میں ذرا کمپلیکس ہیں جس میں سیکوینس کی ضرورت ہے اور صرف ان یوز کیسز کو آپ سیکوینس ڈائگرامس کے ذریعے ماڈل کریں انٹریکشن ڈائیگرامس کی جب ہم نے بات شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ دو طرح کے انٹریکشن ڈائیگرامس ہوتی ہیں ایک سیکوینس ڈائگرام اور دوسری کولیبریشن ڈائیگرام تو آئیے چلتے ہیں کولیبریشن ڈائیگرامس کو دیکھتے یہ کولیبریشن ڈائگریمس کیا چیز ہے سیکوینس ڈائگریم جو آپ کی ایک سیکوینس جو ٹائم وائز سیکوینس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں کہ آبجیکٹس کون سا آبجیکٹ کس آبجیکٹ کو میسج بھیج رہا ہے اور اس کا ٹائمنگ کے حساب سے سیکوینس کیا ہے کس سیکوینس میں وہ میسیجز جا رہے ہیں یہ جو کولیبریشن ڈائگرامس جو ہیں یہ ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو ماڈل کرنے کے لیے ظاہر ہوتی ہیں ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں اور اس میں بھی آبجیکٹس ہوتے ہیں اسی طریقے سے آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹس کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں انہیں انٹریکٹ کرتے ہیں لیکن اس پہ کچھ آرگنائزیشنل باؤنڈریز کا کچھ سلسلہ ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے آئیے چلتے ہیں ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اس کو میں ایگزامپل کے ذریعے ڈسکرائب کرنے کی کوشش کروں گا یہ کولیبریشن ڈائگریمس جس طریقے سے میں نے ابھی بات کی تھی یہ they show how objects interact with respect to organisational units اور باؤنڈریز یہ آرگنائزیشنل یونٹس اور باؤنڈریز ہیں کیا یہ ہے کہ یہ سسٹم اور اس کے جو باہر کی جو دنیا ہے that is an organisational boundary that is a boundary جس میں آپ کو کمیونیکیشن آپ کو کرنی پڑے گی یہ کون کون سی چیزیں ہیں for example the user interface اور ادر سسٹمس جو یوزر انٹرفیس ہے جس کے ذریعے اس سسٹم کو آپ یوز کر رہے ہیں وہ ایک باؤنڈری ڈیفائن کرے گی سسٹم کی اور اس کا آپ کے مین سسٹم سے جہاں پر آپ کے رولز آپ نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کیسے ہے تو یہ کولیبریشن ڈائیگرام کے ذریعے ظاہر کیا جا سکتا ہے these are the boundaries that we talk about collaboration diagrams میں میسیجز کے جو ہوتے ہیں سیکوینس ان کو نمبرنگ کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے جس طرح one two three four sequence diagrams میں تو یہ جو سیکوینس ہے یہ ٹائم کے حساب سے کیونکہ ٹائم اوپر سے نیچے کی طرف چل رہا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے کون سا میسج ہے دوسرا کون سا میسج ہے یہاں پر میسج کا جو آرڈر جو ہے وہ آپ کا نمبر میسج کے اوپر لکھ دیا جائے گا اس سے یہ آرڈر ظاہر ہوگا کولیبریشن ڈائگرام میں it may be useful to show boundary classes interaction diagrams کیا ہے it can be use to capture interface requirements لیکن ایک چیز آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ they do not show how the interface will be implemented interface کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں بات ہے اس کی implementation how will that thing be implemented can be realized اس چیز کے بارے میں ہم نے بات نہیں کرنی ہم صرف ریکوائرمنٹ کے بارے میں بات کریں گے ہم صرف یہ شو کریں گے کہ یہ انٹرفیس ہے یہ باؤنڈری ہے سسٹم کی یہ اگلی سلائڈ جو آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں یہ ایک کنکریٹ ایگزامپل ہے کولیبریشن ڈائیگرام کی اس سے یہ چیز آپ کو ذرا زیادہ واضح ہو کے سامنے آئے گی یہ کولیبریشن ڈائیگرام میں یہ جو آپ کو پہلی جو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اس وقت اسکرین پہ اس میں یہ دو باکسز ہیں ایک پروفیسر کورس مینیجر اور دوسرا math one o one section one course offering یہ دو باکسز ہیں اور ان کے درمیان میں ایک لائن ہے یہ لائن یہ ظاہر کر رہی ہے کہ دونوں کے درمیان میں میسج ایکسچینج ہو رہا ہے اور پھر ہم ایرو کے نشان سے ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میسج کس آبجیکٹ سے کس آبجیکٹ کی طرف جا رہا ہے اور پھر اس میسج کے اوپر اس کا ایک نمبر ڈال دیا گیا ہے اور میسج بتا دیا گیا ہے کہ یہ میسج ہے کیا تو اس طریقے سے یہ کولیبریشن ڈائگرامس میں اس میں آپ مختلف آبجیکٹس دکھائیں گے ان مختلف آبجیکٹس کے درمیان میں لائنیں ہوں گی اور وہ لائنیں یہ ظاہر کریں گی کہ ادھر سے میسیجز ایک آبجیکٹ سے دوسرے آبجیکٹ میں جا رہے ہیں اور ان میسیجز کا سیکوینس جو ہے وہ نمبر سے ظاہر کیا جائے گا یہ آلموسٹ وہی چیز ہے جو سیکوینس ڈائگرام میں آپ کو ادر وائز نظر آئے گی لیکن یہ جس طریقے سے میں نے پہلے کہا کہ یہ باؤنڈریز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے یہ زیادہ یوزفل طریقہ ہے یہ ایک طریقہ ہے یعنی کہ وہ آپ ایکٹرز اس میں بھی باہر سے آپ دکھا سکتے ہیں سیکوینس ڈائگرام میں اس میں بھی دکھا سکتے ہیں کچھ جگہوں پہ اس طریقے سے اس کو آسان ہوتا ہے ڈسکرائب کرنا کچھ جگہوں پہ سیکوینس ڈائگرامس میں آسان ہوتا ہے مثلا اگر آپ کے پاس آبجیکٹس ہیں اور پہلا آبجیکٹ دس آبجیکٹ ہیں دس ڈفرینٹ کلاسز ہیں اور ان کے آبجیکٹس ہیں اور پہلا آبجیکٹ جو ہے وہ مختلف کلاسز کے آبجیکٹس کو ساروں کو میسیجز بھیج رہا ہے تو سیکوینس ڈائگرام میں وہ سارے ایک سیکوینس آپ کو نظر آئے گا اور وہ پھر وہ آبجیکٹ جو ہے وہاں سے ایک ہی آبجیکٹ سے آپ کو لائنیں جاتی ہیں مختلف آبجیکٹس تک نظر آئیں گی آل یہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو that will indicate probably a bad design but اس وقت ہماری بحث وہ بیڈ ڈیزائن سے نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کسی خاص سینیریوں میں یہی ریکوائرمنٹ ہو ایسے کرنا ہی پڑے بہرحال یہ ایک دوسری بحث ہے لیکن جب آپ اسی چیز کو کولیبریشن ڈائگرام سے آپ کریں گے تو اس میں کیونکہ وہ اس کی لائف لائن کے اوپر سے کراس ہو کے نہیں جا رہی تو یہ ایک زیادہ آسانی سے اسی چیز کو اسی انفارمیشن کو آپ دکھا سکتے ہیں زیادہ آسانی سے اس چیز کو بتا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ آبجیکٹ ہے اس ایک آبجیکٹ کے یہ مختلف دس آبجیکٹس کے ساتھ لنکس ہیں اور یہاں سے ایک ایک کر کے باری باری یہ سب کو میسیجز جا رہے ہیں تو یہ اسی چیز کو اگر آپ سیکوینس ڈائگرام میں یہاں پر دیکھیں ورسز اسی چیز کو آپ کولیبریشن ڈائگرام میں یہاں پر دیکھیں تو آپ کو اس کا فرق نظر آ جائے گا یہ جو کولیبریشن ڈائگرامس جو ہیں یہ ان میں ونس اگین جس طریقے سے میں نے بات کی کہ یہ سیکوینس ڈائگرام اور اس میں بڑی ملتی جلتی چیزیں ہیں صرف ایک ہی چیز کو دو مختلف طریقے سے آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اب ذرا چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں کلیبریشن ڈائگرام کے کانٹینٹس کیا ہیں کلیبریشن ڈائگرامس کے ونس اگین کانٹینٹس اسی طریقے سے ہیں باؤنڈریز آبجیکٹس اینڈ میسجز ذرا اس کو سلائڈ کے ذریعے ہم ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں تو یہ contents of collaboration diagrams once again وہی کانٹینٹس ہیں جو سیکوینس ڈائگرام میں آبجیکٹس اینڈ میسجز باؤنڈریز اس کے بیچ میں آئیں گی جہاں پر آپ نے اپنے سسٹم کی باؤنڈریز آپ شو کریں گے لیکن بہرحال جو فوکس جو ہے وہ آپ کا آبجیکٹس اور میسیجز پہ ہی ہوگا آبجیکٹس کیا ہیں objects exchange messages among each other اور میسیجز ونس اگین اسی طرح کے میسیجز جو آپ کے سیکوینس ڈائگرام میں میسیجز ہوتے ہیں synchronous messages asynchronous messages and create and destroy messages تو یہ بالکل وہی چیز ہو گئی جو سیکوینس ڈائگرام ہے صرف اس کو پریزنٹ کرنے کا جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی ہے یہ فرق طریقہ ہے یہ ذرا یاد رکھیے کہ سنکرونس اور ایسنکرونس میں یہ ہاف ایرو اور فل ایرو اسی طریقے سے استعمال ہوں گے جس طریقے سے آپ کے پہلے آپ کے سیکوینس ڈائگرام میں ہاف ایرو اور فل ایرو استعمال ہوئے تھے اے سنکرونس اور سنکرونس کے لیے کولیبریشن ڈائگرام میں تیسری جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میسیجز کیونکہ آپ کو ویسے آرڈر اس کا نہیں پتا ہوتا تو ان میسیجز کو نمبر کرنا ضروری ہے کہ کون سا میسج پہلے number one number two number three اور within each message I mean there may be further subdivision so messages کو نمبرنگ بھی یہ اس کی اس کا حصہ ہے میسج نمبرنگ کولیبریشن ڈائگرام کا یہ کولیبریشن ڈائیگرام جو ہے اس پہ میں اس وقت اس سے زیادہ اور گفتگو کرنا نہیں چاہوں گا کیونکہ میرا خیال ہے کہ عام طور پہ اس طرح کی آپ کو ضرورت بہت کم پڑے گی کولیبریشن ڈائیگرامس کی لیکن بہرحال یہ ایک انٹریکشن کو شو کرنے کا ایک طریقہ ہے یو ایم ایل میں اور کچھ مواقع پہ یہ کافی مفید ہوتا ہے جب ہم یہ کولیبریشن ڈائیگرامس کے ذکر کیا اور سیکوینس ڈائیگرام کا ذکر کیا تو اس وقت اس چیز کا ذکر کرنا بھی مناسب ہے کہ دونوں قسم کی ڈائیگرام انٹریکشن ڈائیگرامس جو ہم نے دو طرح کی دیکھی ہیں کس جگہ پہ کون سی یوز کرنی چاہیے اور اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو آئیے ذرا تھوڑوں کو تھوڑا سا دونوں کو کمپیئر کرتے چلیں comparison of sequence diagrams and collaboration diagram پہلی بات ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ یہ semantically they are equivalent why are they equivalent semantically because اس میں دونوں میں وہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ ایک ہی ہیں آبجیکٹس کون سے ہیں اور وہ کس آبجیکٹ کا کون سا میسج بھیج رہے ہیں ڈفرینس دونوں میں کیا ہیں ایک جو ڈائگرام جو ہے جو سیکوینس ڈائگرام ہے اس میں جو میسج کا جو سیکوینس ہے وہ ڈائگرام کے بیچ میں بلٹن ہے ڈائگرام کو جب آپ ریڈ کرتے ہیں اوپر سے نیچے اس میں آپ آپ آپ کو کو کو جو نظر آ رہے ہیں those those describe the sequence of the message also جبکہ کولیبریشن ڈائگرام میں میسج کا سیکوینس جو ہے اس کے نمبروں سے ظاہر کیا جاتا ہے number one number two number three diagram کو اگر وہ آپ ویسے بنائیں گے تو اگر اس میں نمبر نہیں ڈالیں گے تو پھر اس میں سیکوینس نظر نہیں آئے گا تو جب آپ نے ایکٹیویٹی کو اس طریقے سے ڈسکرائب کرنا ہو کہ آپ اس کو ڈائگرام کو دیکھیں اور اس کو پڑھنے کے بعد یہ چیز آپ سمجھنا چاہیں کہ کون سا آبجیکٹ کس آرڈر میں کس آبجیکٹ کو میسج بھیج رہا ہے تو سیکوینس ڈائگرام زیادہ آسان ہے زیادہ اچھی رہتی ہے سیکوینس ڈائگرام ایک انچویٹو طریقہ بھی ہے انچویٹو کیوں ہے ایک نیچرل طریقہ کیوں ہے کیونکہ یہ بیسکلی وہی تقریباً میکانزم ہے جس میں آپ اپنے فنکشنس آپ کے وہ پرانی بیک گراؤنڈ کے اور کون سا فنکشن کس فنکشن کو کال کیا اور انہوں نے آپس میں کس طریقے سے سنکرونائز کر کے اس ایکٹیویٹی کو آگے بڑھایا collaboration diagram on the other hand یہ آرگنائزیشن اس کی جو آبجیکٹس کی آپ کے سسٹم میں ہے اور ان کے درمیان میں جو کنٹرول فلو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ایک زیادہ بہتر میکانزم ہے اگر آپ کا سنیریو یا آپ کا کچھ یوز کیس یا جو بھی آپ ایکٹیویٹی جو انٹریکشن اس طریقے سے آپ کی بن رہی ہو کہ وہ اس طریقے سے اس کو ڈسکرائب کرنا زیادہ آسان ہو بنسبت اس کے سیکوینس ڈائیگرام کے ذریعے تو آپ کولیبریشن ڈائگرام اسے استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ جو کنٹرول فلو کی انفارمیشن امنگ آبجیکٹس یہ ایک نیچرلی یہ سامنے آتی ہے سیکوینس ڈائیگرام میں کنٹرول فلو کی انفارمیشن امنگ آبجیکٹس نیچرلی سامنے نہیں آتی سیکوینس ڈائگرام میں جو آبجیکٹس کے درمیان میں میسیجز کی انفارمیشن تو آ رہی ہے لیکن وہ ایک میسیجز کس آرڈر میں جا رہے ہیں وہ زیادہ نیچرلی سامنے آ رہی ہے حالانکہ اگر ذرا تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالیں ذرا سا اس پہ ڈائگرام پہ غور کریں تو دونوں میں بات ایک ہی کہی جا رہی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے صرف بات کہنے کا انداز فرق ہے اور ایک بات ایک طریقے سے بہتر سمجھ آتی ہے اور دوسری بات دوسرے بہتر طریقے سے بہتر سمجھ آتی ہے اور یہی یہ اس ساری بات کا نچوڑ ہے ایک چیز جو آپ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ کولیبریشن ڈائیگرام ہو چاہے وہ سیکوینس ڈائگرام ہو اگر آپ کا سنیریو کمپلیکس ہے تو وہ پھر بہرحال کمپلیکس ہی ہے and it can get very dirty very quickly اگر وہ ایک بڑا مشکل قسم کا آپ سنیریو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا پھر کوئی ایسا طریقہ آسان طریقہ نہیں ہے جو مشکل چیز ہے وہ پھر مشکل ہی ہے دونوں کیسز میں وہ مشکل ہی رہے گی میں آج اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا اپنی انٹریکشن ڈائگرامس کی گفتگو ہم نے ختم کر دی ہے تو لیکن میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک نظر چل کے دیکھ لیں اپنے جو کچھ آج ہم نے بات کی تھی اس کو ذرا ریویو کر لیں اس کو سمرائز کر لیں تو آئیے چلتے ہیں ایک نظر آج کی سمری دیکھ لیں آج کی بات کی آج ہم نے انٹریکشن ڈائیگرامس کے بارے میں بات کی ہم نے پچھلے لیکچر میں میسیجز کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی سیکوینس ڈائیگرامس کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح کے مختلف میسیجز ہوتے ہیں چار طرح کے میسیجز کا ہم نے ذکر کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا synchronous messages asynchronous messages create کے لیے میسیجز اور ڈسٹرائے کے لیے میسیجز پچھلی بار ہم نے یہ چار میسیجز میں سے جو سنکرونس میسیجز تھے ان کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی اس بار ہم نے اے سنکرونس میسیجز ڈسٹرائے کے لیے میسیجز اور کریٹ کے لیے میسیجز کے بارے میں بات کی جو آبجیکٹ کے ڈسٹرکشن اور کریشن کے جو میسیجز ہیں یہ بیسیکلی اس لائف لائن کو بیسیکلی امپیکٹ کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آبجیکٹ کس جگہ بنا اور کس جگہ پہ ختم ہوا تو یہ میسیجز اس لیے لکھے جاتے ہیں اے سنکرونس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو آبجیکٹس اپنا کام پیرل میں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے میسیجز جو ہیں وہ اے سنکرونسلی ان کے درمیان میں ایکسچینج ہوں گے اور انفارمیشن اس طریقے سے پاس ہوگی اور وہ اپنا کام دونوں جاری رکھیں گے سیکوینس ڈایاگرام کے حوالے سے ہم نے ایٹی ٹوینٹی پرنسپل کا بھی ذکر کیا ایٹی ٹوینٹی پرنسپل کیا ہے کہ آپ ٹوینٹی پرسینٹ کام سے آپ ایٹی پرسینٹ ریزلٹس آپ اچیو کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جس میں آپ کو بینیفٹ میکسیمم مل سکتا ہے اور اسی طریقے سے صرف ان سنیریوز کو سیکوینس ڈائیگرام کے ذریعے ظاہر کرنے کی کوشش کریں جن سے آپ کو میکسیمم بینیفٹ مل سکتا ہے جو سنیریوز کمپلیکس ہیں جن کو جن کے سنیریو ڈائیگرام بنانے میں جن کا سیکوینس ڈائیگرام بنانے میں کچھ فائدہ بھی آپ کو ملے گا ادروائز اگر بے شمار آپ سیکوینس ڈائیگرامس بنا دیں تو اس سے کچھ آپ کو ملے گا نہیں اس کے بعد ہم نے کولیبریشن ڈائیگرامس کو دیکھا اور کولیبریشن ڈائیگرام کے حوالے سے صرف بس اتنا کہہ دینا اس وقت کافی ہے کہ یہ کولیبریشن ڈائیگرامس جو ہیں یہ سیکوینس ڈائیگرام کی ہی ایک دوسری شکل ہے اس میں صرف اس انفارمیشن کو دوسرے طریقے سے ڈسپلے کیا جاتا ہے جس میں آبجیکٹس اور ان کی آرگنائزیشن کے حوالے سے اور کنٹرول فلو کے حوالے سے بات کی جاتی ہے میں اپنی بات کو آج اس جگہ پہ ختم کروں گا ہماری یہ گفتگو انٹریکشن کے حوالے سے ختم ہو گئی ہے اگلی بار انشاءاللہ ہم ایک کوئی نیا ٹاپک شروع کریں گے کیونکہ آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہو رہا ہے تو اس وجہ سے میں آپ سے اب اجازت چاہوں گا اگلی بار انشاءاللہ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے خدا حافظ